میں ہوں تیرا سوالی مرشدی تیرا سوالی تیرا سوالی ہوں میں ہوں تیرا سوالی مرشدی تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی اللہ نے بخشا مجھے اتار کا دامن سد شکر ملا صاحب انوار کا دامن انوار کا دامن انوار قدم آیا ہے میرے ہاتھوں میں اتار کا قدم آیا ہے میرے ہاتھوں میں اتار کا دامن اتار کے ہاتھوں میں ہے سرکار کا دامن میں ہوں تیرا مشیدی ہمیں ہوں تیرا مشیدی ہمیں ہوں تیرا سوالی ہمیں ہوں تیرا سوالی مرشیدی تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی ہوں پادری اتاری نہ پوچھو میری نسبت تھامے ہوئے ہوں ہے در کرار کا دامن شہ ابرار کا دامن شہ ابرار کا دامن محشر کی تماز سے بچائے گا یقین محشر کی تماز سے بچائے گا یقیناً یا غوث تیرے دل برو دل دار کا دامن میں ہوں تیرا مرشیدی ہمیں ہوں تیرا مرشیدی ہمیں ہوں تیرا سوالی ہمیں ہوں تیرا سوالی مرشیدی تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی نے قرآن کا پیغام دیا ہے مضبوط پکڑ لو شہ ابرار کا دامن شہ ابرار کا دامن شہ ابرار کا دامن جو قبر سے تا حشر میرے ہاتھ میں ہوگا جو قبر سے تا حشر میرے ہاتھ میں ہوگا اتار کا دامن ہے یہ اتار کا دامن میں ہوں تیرا مرشیدی ہمیں ہوں تیرا مرشیدی ہمیں ہوں تیرا سوالی ہمیں ہوں تیرا سوالی مرشیدی تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی تھامے ہوئے دام کو گزر جاؤں گا پل سے ایسا ہے میرے پیارے طرف دار کا دامن طرف دار کا دامن طرف دار کا دامن اتار بچا لیجیے محشر میں خدا را تار بچا لیجیے محشر میں خدا را ہاتھوں سے نہ چھوٹے کہیں سرکار پیار کا دامن میں ہوں تیرا مرشیدی ہمیں ہوں تیرا مرشیدی ہمیں ہوں تیرا سوالی ہمیں ہوں تیرا سوالی مرشیدی تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مشتاق کے صدقے میں عطا کیجئے ٹکڑا امید لیے پھیلا ہے بدکار کا دامن بدکار کا دامن بدکار کا دامن بہلیم کی لاج آپ کے ہاتھوں میں ہے مرشد بہلیم کی لاج آپ کے ہاتھوں میں ہے مرشد آپ سیاں ہے گنہ گار کا دامن میں ہوں تیرا مشیدی ہمیں ہوں تیرا مشیدی ہمیں ہوں تیرا سوالی ہمیں ہوں تیرا سوالی مشیدی تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی